عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلغهم أيهم أحسن عملا الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية وسر عنده علانيه الحلال ما احل والحرام ما حرم والدين ما شرع والامر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله الله الله بإذنه منيرا صلى تعالى عليه وعلى وعلى آله أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھائی یہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کرتا ہے ام خلق من غیر میرے بندو یہ بتاؤ اپنے آپ پیدا ہوئے ہو کوئی بنانے والا نہیں یہ ایک سوال ہے قرآن کا اور اس سوال کا منشا یہ ہے اگر تم یہ ثابت کر دو کہ تمہارا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو تمہارے اوپر کوئی پابندی یہ حلال یہ حرام یہ سب چھٹی اگر یہ ثابت نہ کر سکو تو ڈھونڈو تمہارا بنانے والا ہے کون پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال یہ کل تک کرتا ہے ام ہم الخالق اگر تم یہ نہ ثابت کر سکو کہ ہمارا بنانے والا کوئی نہیں تو پھر کیا یہ بات اگلی سوچ لو کیا تم اپنے خالق اپنی ذات میں خود ہو کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یہ بات بھی اگر ثابت ہو جائے کہ تم اپنی ذات کے خالق خود ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے جیسے مرضی زندگی گزارو یہ ثابت ہو جائے کہ تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو تو بھی تم آزاد ہو یہ ثابت ہو جائے کہ تم اپنے خالق خود ہو پھر بھی تم آزاد ہو اور اگر نہ پہلی بات ثابت ہو سکے نہ دوسری ثابت ہو سکے نہ یہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم اتفاقاً پیدا ہوئے نہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اپنے خالق خود ہیں تو پھر میرے بھائیوں میرے بھائیوں اللہ کی قسم میری آپ کی زندگی کا سب سے پہلا علم اور سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ میں یہ جانوں کہ میرا بنانے والا کون ہے ایک بات پھر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے دوسری بات پھر یہ موت کیا ہے لوگ اچانک اتنے بڑے بڑے پروگرام اتنے بڑے بڑے کاروبار اور ایک دم آنکھ بند ہوئی اور وہ گئے قبر میں سارے دعوے بھی گئے ساری جائیدادیں بھی گئیں سارے فخر بھی گئے وہ ہر شے ایسے وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے یہاں تو اتنے بڑی شہزادیاں خاک میں مل گئیں اور تہ خاک وہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہار ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ کی قسم جانو اور سمجھو کہ کس نے بنایا کیوں بنایا چونکہ یہ علم انسان خود نہیں لے سکتا تھا تو اللہ نے نبیوں کو بھیج کر بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب سے آخر میں ان کی زبانی پتہ چلا کہ واللہ خلقکم اللہ نے بنایا ہے کہاں سے بنایا ہے من تراب مٹی پھر من نطفہ ایک گندا پانی پھر ثم خلقنا النطفة علقہ ایک جونک پھر فخلقنا العلقت مضغہ ایک لوتھڑا پھر فخلقنا المضغت عظام اس میں ہڈیاں پھر فقصونا العظام لحمہ پھر ہڈیوں پر یہ روپ جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں پھر ثم انشأناه خلقا آخر پھر اس میں روح ڈالی پھر کیا کیا کیا ثم السبیل یسر پھر دنیا میں لے کر آیا اور دنیا میں آنے کے بعد کیا آزاد چھوڑ دیا ہے پھر ایک اور سوال میرے اللہ کا آیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ بنانے والا تمہیں اپنی طرف واپس نہیں لوٹائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آیا کہ بنانے والا اللہ ہے ابتدا بتائی کہاں سے مٹی سے پھر ماں کے پیٹ کے مراحل بتائے پھر دنیا میں آیا پھر کیا کیا ہو ران اقبال کی والدہ کیسے فوت ہو گئی اکا اللہ نے اٹھا لیا سائنس کی کتابوں میں موت کے دو سو جواب لکھے ہیں کہ موت کسے کہتے ہیں کہ یہ یہ یہ یہ یہ دو سو جواب دو سو اور ایک بھی ٹھیک نہیں ایک بھی ٹھیک نہیں اور اللہ کے نبی نے ایک بتایا اور ایک ہی ٹھیک ہے ایک بتایا اور وہی ٹھیک ہے کیا بتایا اللہ ولطی لم تمت تیم فیمس الموت سر الخرا يحيي ويميت أمات وأحيا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ایسی سیکڑوں آیات جمع کرو تو ایک مطلب نکلتا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ مارتا ہے ثم السبیل یسرا پیدائش مٹی سے ماں کے پیٹ کے مراحل ثم السبیل یسرا پھر دنیا میں لایا پھر اللہ نے بات کو مختصر کیا بیچ کا قصہ چھوڑ دیا ثم اما تھا پھر تمہیں موت دی پھر کیا کیا اخبار پھر تمہیں قبر میں پہنچایا پھر کیا کیا ثم اذا شاء انشرا پھر ایک دن آئے گا تمہیں زندہ کرے گا یہ زندہ کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا کا فریق فل الجنت و فریق فل سعیر پھر ایک طرف جہنم بھڑکائی جائے گی ایک طرف جہنم مہکائی جائے گی اور اس دن میرے اللہ کی عدالت لگے گی اور میرا اللہ اپنا ترازو لائے گا وند الموازین القسط لیوم القیامہ ترازو آئے گا و ام منکم الا واردها پل سرات آئے گا وجی یوم اذن بجہنم ادھر سے جہنم آئے گی و ازلفت الجنت للمتقین ادھر سے جنت آئے گی بیچ میں ترازو ہوگا وجا ارو يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر آئیں گے پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی ان خلقتکم مند یوم احییتکم علاوہ میرے بندو لاہور میں پیدا کرنے کے بعد آج تک میں خاموش رہا بس تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میں بولوں گا تم سنو گے آج تمہارا رب بولے گا اور تم سنو گے اور اپنے کیا تمہارے سامنے کیا جائے گا اقرا کتابک فائل کھولو جی تارک جمیل کی فائل کھولو کھل گئی کا پڑھ کفا بے نفس سے کل علیہ کا حسیبہ یہ تیری خلوت یہ تیری جلوت یہ تیری جوانی یہ تیرا بڑھاپا یہ تیری تمنگر یہ تیرا فقر یہ تیری رات یہ تیرا دن یہ سب کچھ تیرے سامنے ہے کوئی غلط تو نہیں زیادتی تو نہیں کمی تو نہیں جب وہ جب وہ دیکھے گا تو کہے گا مالح الکتاب کتاب جغادر صغیرہ ولا کبیرہ اللہ اقسا ہے یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر ایک چیز کو بند کر کے میرے آگے پیش کر دیا یہ آگے ہونے والا ہے یہ جو بیچ کا وقفہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جو میں نے چھوڑ دیا تھا تو میرے اللہ نے کہا لیبلوکم ایوکم احسن عملا میں نے تمہیں زندگی دی ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ مجھے کون راضی کرتا ہے اور مٹ جانے والی دنیا پہ کون بک جاتا ہے میرے اوپر جان کے نظرانے اور میرے اوپر سر دھڑ کی بازی کون لگاتا ہے اور یہ دھوکے کے گھر اور یہ مچھر کے پر اور یہ مکڑی کے جالے اور یہ غدار و مکار چمکدار ظاہر اور باطن بہت روسیا اس پہ کون بکتا ہے کہ یہ میرا امتحان چلے گا دنیا میں کچھ نہیں کہوں گا اچھا بھی آئے گا برا بھی آئے گا جام بھی چھلکے گا آنسو بھی چھلکے گا گھنگر بھی چھنکے گا اور مظلوم کی آہو پکار سے اللہ کا عرش بھی ہلے گا یہ دونوں چلیں گے دونوں چلیں گے جام بھی ٹکرائیں گے اور ادھر راتوں کو رونے والے اللہ کو منانے والے بھی پائے جائیں گے اسٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والی بھی ہوگی اور سات پردوں میں بیٹھ کر سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کو منانے والی بھی ہوگی تاجر کا ترازو صحیح بھی تول رہا ہوگا غلط بھی تول رہا ہوگا قاضی کا قلم بک بھی جائے گا نہیں بھی بکھے گا رات کے اندھیرے میں کوئی چور بن کے اٹھے گا کوئی تہجد گزار بن کے اٹھے گا کوئی زانی بن کے چلے گا کوئی قرآن پڑھنے والا بن کے چلے گا ظالم کا غرانہ بھی ہوگا مظلوم کا پکارنا بھی ہوگا فرعونوں کے کہہ کہے بھی ہوں گے اور غریبوں کے آہو بکا اور ان کی شور و فغام بھی ہوگا یہ سب اللہ دیکھتا ہے اور یہ غافل بھی نہیں اور جاہل بھی نہیں لا تحسبن اللہ عما يعمل الظالمون یہ بتا دو میرے بندوں کو میں سویا نہیں ہوں میں غافل نہیں ہوں میں کمزور نہیں ہوں میں عاجز نہیں ہوں بلکہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فيكون ایک کن سے سب کچھ کر دیتا ہوں یہ زمین آسمان ایک امر سے کھڑے کیے ہوئے ہیں کچھ سما ہوا تھی ول ارد تزولا زمین کو بچھایا آسمان کو اٹھایا سورج کو چمکایا رات کو سیاہ کیا دن کو سفید کیا پہاڑوں کو گاڑا پانیوں کو بہایا ہواؤں کو چلایا بارش سے بادلوں سے پانی کو برسایا تمہارے مٹی کے اندر روح کو ڈالا سانس کو جاری فرمایا خون کو جاری فرمایا دل کو دھڑکایا زمین کی رگوں سے انا ثم شخقنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا پھر زمین کو حکم دیا زمیندار میں طاقت ہے کہ اس سے دانے کو درخت بنا سکے کپاس کا پیوا وہ وہ کپاس کے پودے میں تبدیل ہو جائے گٹھلی آم بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہاری طاقت نہیں تمہارے بس میں نہیں تم كان لكم ان تم بتو ایک درخت میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے دکھا دو ساری کائنات درخت بہت بڑی چیز ہے پتہ نہیں بنا سکتی ہے تو جو کچھ ہوا میرے خالق کے عزم اور ارادے سے ہوا یہ اس کی حیبت ہے اس کی قدرت ہے اس کی طاقت ہے کہ چاند سورج ستاروں کو غلام بنایا آسمان تم اشد خلقا ام السما سما میرے بندوں میں تمہیں سنبھال کے چلوں یہ مشکل ہے کہ میں آسمان کو سنبھال کے چلوں یہ مشکل ہے ذرا آسمان کو دیکھو اس کا کوئی کنارہ نظر آتا ہو اس کی کوئی ابتدا نظر آتی ہو کوئی انتہا نظر آتی ہو کوئی بلندی کا اندازہ ہوتا ہو تو اللہ مقابلہ کر کے کہتا ہے اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ تمہیں ٹھیک ٹھیک چلاؤں یہ مشکل ہے کہ آسمان کو تھام کے رکھوں اور اسے ٹھیک ٹھیک چلاؤں یہ مشکل ہے تم تو پانچ فٹ کے ہو اور آسمان کی بلندی دیکھو موٹ اس کی موٹائی دیکھو اس کی صفائی دیکھو جب میں اسے سنبھال سکتا ہوں تو میں بھی سنبھال سکتا ہوں رفع سم کہا چھت کو بلند کیا فسوا پھر برابر کیا وہ آگا شلا پھر اس میں سے رات کو سیاہ اچھا کر کے لایا وہ اخرج دہا پھر دن کو روشن کر کے لایا ول ولی کا دہا پھر زمین کا فرش بچھایا اخراج مینا ماں آہا پھر پانی نکالا وہ مر پھر چارہ نکالا ول جے بالا پھر پہا پھر پھر اس میں پہاڑ گاڑے جب یہ سب کچھ کیا اور اس میں نہ خطا کھائی نہ کمزوری دکھائی نہ عاجز ہوا نہ ضعیف ہوا نہ کسی سے مدد لی تو یہ پانچ فٹ کے انسان کو ٹھیک چلاؤں اس کی نظر زنا نہ کرے اس کی شبت زنا نہ کرے اس کا ترازو غلط نہ تولے اس کے زبان جھوٹ نہ بولے اس کا ہاتھ ظلم کے لیے نہ اٹھے اس کا پاؤں تکبر سے نہ اٹھے اس کی دولت اس کے لیے تکبر کا ذریعہ نہ بنے اور کوئی ایک پتھر کا پجاری نہ ہو سارے اللہ اکبر کی صدا پر سارا لاہور خالی ہو جائے اور مسجدیں بھر جائیں رمضان میں سارے چولہے بجھ جائیں اور سب روزے سے ہوں اور کوئی کسی کی بیٹی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے کوئی ملاوٹ نہ کرے کوئی کھوٹ نہ کرے کوئی جھوٹ نہ بولے کوئی شراب نہ پیے کوئی جوا نہ کھیلے کوئی قتل نہ کرے تو کیا میرے رب کے لیے مشکل ہے کرنا کیا میں نہیں کر سکتا یعنی تم اشد خلقن ام سما مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تمہیں سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی آسمان کو سنبھالنے میں تو پھر کیوں نہیں سنبھالا <clears throat> لیبلوکم لو احسن اکم احسن دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں اختیار دے دیا ہے کرو اچھا بھی راستہ ہے برا بھی راستہ ہے اور میں خود دیکھوں گا یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے ورنہ زکری علیہ السلام کے سر پہ آرا نہیں چل سکتا تھا یا علیہ السلام کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جا سکتا تھا کائنات میں دو باپ بیٹا نبی آئے ہیں جن کو اللہ نے براہ راست خطاب کا شرف بخشا یا انا نبشر کا بے غلام یا بوا کا ذرا سنو کس عظمت سے قرآن ان باپ بیٹوں کو ذکر کرتا ہے کاف یا عین صاد ذکر و رحمت ربک کا اب دہ زکری ادنا دا رب ندا ان خفیہ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یہ ساری زکریہ دعا ہے جو اللہ سے مانگ رہے ہیں جواب میں اللہ نے قبول کر کے کہا یا زکریہ انا نبشرو کب غلام زکریہ مبارک بیٹا ہوگا نام بھی رکھتا ہوں اسم ہو یا اور یہ بھی بتاتا ہوں لم من قبل و سمیہ اس سے پہلے میں نے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا ہے اس حبت سے قرآن ان اس باپ کا ذکر کر رہا ہے پھر آگے دونوں کا مکالمہ چلتا ہے کہ پہلے تو دعا مانگ لی کہ یا بیٹا دے جب آگے بشارت تو ہوگا تو پھر اپنا خیال آ گیا میں ویسے فارغ ہو گیا بیوی میری شروع سے بانج ہے بانج ہے تو بیٹا ہوگا کیسے انا یقون غلام وقت بلغنی بلغل آخرا وقت بلک یا اللہ ہوگا کیسے میں اب ختم اور بیوی بانج قال قال ربك رب کہ هين خلق تو کمن قبل ولم تو کشیا کا زکریہ تجھے کہاں سے بنایا تھا جب تو کچھ بھی نہ تھا تو تیرے رب کے لیے تجھے بیٹا دینا کوئی مشکل نہیں تو ان کی پھر تسلی نہیں پال رب آیا کو نشانی بتا دے نشانی کاشا نشانی بتاتا ہوں جب تیرا بیٹے کا نطفہ ٹہرے گا تین دن تیری زبان بند ہو جائے گی تو بول نہیں سکے گا ان فاخر قومی تین دن زبان بند ہو گئی پھر میرے اللہ نے یاہیا کو جوان کیا پھر اللہ نے یاہیا کو خطاب کر کے کہا یا یاہیا خود الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم ولم يجعله جبارا عاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا یہ سارا باپ بیٹے کا ذکر ہے اتنے بڑے عظیم باپ بیٹے کو تو اللہ پھولوں کی سیج پہ بٹھاتا اور ان کے لیے حشم خدم کے لاؤ لشکر لگا تھا باپ کو یہودیوں نے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا دو ٹکڑے کر کے چیر کے رکھ دیا زکری علیہ السلام کے منہ سے ہائے نکلی گا کا زکری ہائے نہ کر میرے نام پہ قتل ہو رہا ہے ہائے نہ کر نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں چپ رہے چپ ہو گئے دو ٹکڑے ہو گئے اور یا علیہ السلاۃ والسلام یہودی بادشاہ نے دربار میں پکڑوا کے لٹا کے ایسے ذبح کر دیا جیسے بکرے کو ذبح کر دیا جاتا ہے یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے ورنہ اللہ کو نبیوں سے پیارا کائنات میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے لیکن یہ امتحان ہے امتحان ہے کائنات کا افضل ترین انسان جس کی پرواز سدرت المنتہا سے بھی آگے ہے عرش سے بھی اوپر ہے اور عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے ہیں وہ بھی اٹھائے گئے ہیں اور اللہ اور محبوب محبوب آمنے سامنے ہیں اور اللہ سے مکالمہ ہے تحت للہ والصلوات بات اور اوپر سے اللہ کا سلام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 چکی ہے اور چند آدمی آپ کو گھیرے میں ابو بکر اور عمر اور علی اور اور طلحہ اور زبیر اور سہل بن حنیف اور عباد بن بشر اور حاطب بن ابی بلتا اور سعد بن عبادہ سعد بن معاذ یہ دس آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سر دھڑ کی بازی لگ رہی ہے کہ آج زمین آسمان نے ایسی جان نثاری کے منظر نہ دیکھے نہ دیکھے گی کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول پہ جانوں کے نظرانے پیش کیے جاتے ہیں ایک عجب منظر تھا ہوئے ہوئے ہوئے اتبا نے وقاص نے پتھر اٹھایا چونکہ قریب آنے نہیں دے رہے تھے چاروں طرف ایسے تھے کہ لاشوں کے اوپر سے گزرو تو اس نے پتھر اڑا زور سے مارا سیدھا اللہ کے نبی کے یہاں آ کے لگا ادھر ادھر کس کے ہاتھوں کافر کے کیا کس کے منہ پر جس کی تو فیل یہ زمین بچ گئی آسمان اٹھ گیا وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گئے ایسا پیچھے کھڈا تھا کھڈے کا کنارہ گردن میں لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور دان ٹوٹ چکا ہے خون و خون چہرہ ہو چکا ہے ساری داڑھی خون سے رنگین ہے ہائے ہائے ہائے ہوش میں آتے ہیں تو یہ جو سات جان نثار جن کے میں نے نام گنا ہے قیا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو صحابہ نے کہا بس ہوں بن گئے باندر تے خنزیر یا آئے پتھر یا آئی کوئی بجلی یا آئی کوئی ہوا لیکن تمہارے نبی نے کہا اللہ مغفر لقومی فإنهم لا يعلمون یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے کون لائے گا ایسا ظرف یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں یعنی میرا پتہ کوئی نہیں ہے اتنا دکھ جھیلنے کے بعد یہ دعا نکلی ہے یا بھائی بھائی سے نہیں بولتا بھائی بھائی سے نہیں بولتا بھائی بھائی کی جان کا دشمن ہوا پڑا ہے ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک تھالی پیالی میں رل مل کے کھانے والے ایک کھاٹ پہ سونے والے ایک چھت کے نیچے برس ہا برس گزارنے والے شکل دیکھنا گوارا نہیں چند سکوں پر چند ٹکوں پر چند مرلوں پر ایک دکان پر ایک بول پر کیا میرے نبی نے اخلاق پیش کیے کیا اخلاق کے جنازے آج اٹھ گئے تو یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے جزا سزا کا جہان نہیں ہے امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے اور میرا رب دیکھ رہا ہے رات کو ناچنے والی بھی سامنے ہے رات کو رونے والی بھی سامنے ہے جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا بھی سامنے ہے سود پہ لمبے لمبے کاروبار کرنے والا بھی سامنے ہے اور حلال میں گھٹ گھٹ کے پس پس کے مر جانے والا بھی سامنے ہے کوئی اندھا جہان نہیں ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے وہ نہ دن ہے نہ رات ہے وہ روشنی ہی روشنی ہے نہ رات کا اندھیرا کچھ چھپاتا ہے نہ سمندر کا تہ کا پانی اس سے کچھ چھپاتا ہے نہ پہاڑوں کی غاریں اس سے کچھ چھپاتی ہیں نہ خلاؤں کا خوفناک اندھیرا اس سے کچھ چھپاتا ہے سوا ام من کم من اثر القول بسار بم بن نہار کا اجالا ہو اندھیرا ہو ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو خلوت ہو جلبت و اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی کچھ حسین جیسے نیز نیزوں پہ سر آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے کوئی ہے یہ عقل میں آنے والی بات اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو آل رسول کا سر نیزے پہ چڑھ سکتا ہے اور شمر اپنا جھنڈا لہرا سکتا ہے اور ابن ابن زیاد فتح کا بینڈ بجا سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کائنات کا افضل ترین خون پانی کی طرح بہ جائے اور انسانی شکل میں کتوں سے بدترین انسان فتح کے شادیانے بجائیں اور وہ فتح کے جھنڈے لہرائیں یہ جزا سزا نہیں ہے امتحان ہے امتحان ہے اور یہ بڑی بڑی تاریخ اس لیے ہے کہ لاہور کا مسلمان یہ نہ کہ روٹی کتھو کھاوا بل کتوں دیوا وا چور فیس کتوں بھرا مڑ گھر کیتھو بناوا یہ بہانہ کوئی نہیں کر سکتا ادھر تمہیں آل رسول کے سر جب نیزوں پہ قیامت کے دن نظر آئیں گے تو تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی تمہارے عذر ختم ہو جائیں گے اور سارا دھوکہ اور غرور نکل جائے گا حضرت علی کا فرمان ہے انا سنیام ادام تبہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے گھر اللہ کے بندو مرنے سے پہلے پہلے اٹھ جاؤ اگر موت پر اٹھے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا موت پر بیدار ہونے والا مرا گیا موت سے پہلے جاگنے والا وہ فائدے میں رہ گیا گھاٹے سے بچ گیا تو یہ میرے بھائیو جزا سزا کا جہان نہیں ہے امتحان ہے امتحان ہے کس نے سجدے میں سر رکھا کس کا ماتھا اٹھ گیا کس کے ترازو نے صحیح تولا اور کس کے ترازو نے ڈنڈی ماری کس نے دھوکہ دے کے بندوں کو لوٹ لیا اور کس نے سچا بول بول کے گھر بھی لٹا دیا کس نے اللہ کے نام پہ گردنوں کو پیش کیا اور کس نے نفس و شیطان پر اپنی شہوتوں کا غلام بن کر زندگی گزار دی یہ سب کچھ میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر ایک دن آئے گا وجہ ارب قبل ملک و صفن صفا پھر میرا اللہ آئے گا اور فرشتے آئیں گے اور میری گردن میں پکڑ کر میرے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا پھر میرا اللہ براہ راست مجھ سے سوال کرے گا آج میرا کوئی آج وکیلوں کو اپنی خود پڑ جائے گی آج پولیس والوں کی اپنی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوگی آج قاضیوں کی اپنی فائلیں کھلی ہوئی ہوں گی آج مجھے اپنی جان کا حساب دینا پڑے گا میرا اللہ کہے گا اتائی تک خول تک وہ تو علی مداسن عطا فی تجھے میں نے بہت کچھ دیا تھا کیا کر کے آئے ہو کیا کر کے آئے ہو تو یہاں آ کر یہ وقت ہے اگر موت ہوتی تو لوگ مر جاتے لیکن موت مر گئی اور لوگ بیدار ہو گئے اب اگر اللہ نہ کرے کسی کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو مر گیا میرا لگائے گا پکڑو پکڑو مجھے دیکھنا کیسے پکڑیں گے فرشتے ہاتھوں سے ہتھ کڑی نہیں لگے ہتھ کڑی نہیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یہاں سے یوں کھینچے گا سارا جبڑا باہر نکل جائے گا اور وہ جائے گا دھکا کھاتا کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کوئی عورت ناکام ہوگی سر کی چوٹی سے کھینچا جائے گا اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور گناہ گھٹ جاتے ہیں تو میرا لگے گا کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا اسے عزت کا جوڑا پہناؤ جنت کا لباس اسے عزت کا تاج سجاؤ سر پر جنت کا تاج اسے سونے آج دنیا میں مردوں پر سونا حرام ہے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں خود پہنائے گا سونے کے کنگن سونے کی انگوٹھیاں اور میرے نبی نے کہا جس نے دنیا میں مردوں نے سونا پہنا جنت کے سونے سے محروم جس نے دنیا میں شراب پی جنت کی شراب سے محروم جو آنکھ اوروں کی بیٹیاں دیکھتے دیکھتے مر گئی وہ اللہ کے دیدار سے محروم جو کان گانا سنتے سنتے مر گئے وہ قیامت میں جنت کی موسیقی سننے سے محروم ہر وہ لذت اور خواہش جسے میرے رب نے یہاں روکا ہے اس کا کروڑوں گنا حلال کر کے آگے رکھا ہوا ہے میں تو چار دن تو صبر کر چار دن تو صبر کر کدائی تا بریک لا کتھائیں تا کھلو کتھائیں تا کھلو وس دے ہاسے سکو نفس پلیت پلیت کتا اسنزات پلیت نہ ہاسے یہ نفس کی غلامی نے زلیل کر دی اب زبان کے چسکے نے آنکھوں نے چسکے نے کان کے چسکے نے دو کوڑی کا نہ چھوڑا دو ٹکے کا نہ چھوڑا میں اللہ کے لیے ہوں میرا اللہ میرے موت دینے والا ہے وہی مجھے کھڑا کرنے والا ہے مجھے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے یہ میری زندگی کا گول ہے یہ میری زندگی کا ہدف ہے مجھے اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے پھر چاہے میں چھ بر اعظم کا بادشاہ بن جاؤں یا میرے گھر میں پھوٹی کوڑی نہ ہو میری منزل مجھے مل گئی اگر میرا اللہ مجھے ملا تو میرا سب کچھ مجھے ملا اور اگر مجھے اللہ نہیں ملا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا ہے اللہ کو پا لینا مرنے سے پہلے پہلے یہ ساری دنیا کے مردوں کی عورتوں کی منزل ہے بادشاہوں کی گداؤں کی فقیروں کی عزت داروں کی اور دنیا کے بیچارے مزدوروں کی یہ سب کی ایک منزل ہے اللہ کو راضی کر لو پھر وہ دے دو تو لے لو لے لے تو دے دو چھوڑ دو چھوڑ دو کا لے لو تو لے لو جب دے تو شکر ادا کرو جب لے تو صبر کرو نہ آنے کا مسئلہ ہے نہ جانے کا مسئلہ اللہ مانگے پیش کرو صبر کرو اللہ دے دے لے لو شکر کرو دونوں حال میں ہم پاس ہیں دونوں شکلوں میں پاس ہیں تو میرے جب کوئی پاس ہو جائے گا تو میرا اللہ کہے گا جوڑا پہناؤ تاج سجاؤ کنگن پہناؤ کپڑے پہناؤ جا میرا بندہ میری بندی جا تو بتا اپنے ساتھیوں کو میں پاس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا وہ لوٹے گا اس کے چہرے کا نور سورے معاشر کو روشن کرے گا کہے گا ہا او کتابیا لوگ آؤ میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو چکا ہوں وہ کہیں گے تو کہ کیسے کامیاب ہوا کہے گا انی غن تو انی ملاکن حسابیا مجھے پتا تھا میرے رب نے حساب لینے میں تیاری کرتا رہا جواب آئے گا فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ جنت مبارک اعلیٰ زندگی مبارک وہاں کے کھانے پینے پھل مبارک کلو و شرب و حنیہ اب تمہارا کام رہنا کھانا پینا ہے ہر حکم تم سے ہٹا دیا گیا ہے ہر ہر ہر مشقت تم سے ہٹا دی گئی ہے وہ جو آئیڈیل ہوم تم دنیا میں بنانا چاہتے تھے وہ جنت میں تمہارے لیے تیار ہے اب اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلانے لگا ہے وسقاہ رب ہم شرابن تہورا اب اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے کہ کھلو کھا تیرا رب کھلائے پہن تیرا رب پہنائے پی تیرا رب پلائے رب سنائے جنت کی سے کہے گا سناؤ میرے بندوں کو جنت کا سب سے مختصر گانا جو اللہ جنت میں سنائے گا وہ ستر سال کا ہوگا ہاں جی میں کیا کہ بھائی ساڑھے ترائے منٹ نہیں آکھے ہیں بھائی نہ ساڑھے ترائے گھنٹے نہ ستر گھنٹے نہ ستر دیہڑے ستر سال ایک گیت چلے گا ایک دھن چلے گی ایک لے چلے گی پھر اللہ پوچھے گا وہ کہاں ہیں جو لاہور میں گانے نہیں سنتے تھے وہ آگے آؤ آج ان کو سنایا جائے گا اب تمہاری مرضی ہے یہ تبلے سن لو سرنگیاں سن لو یا اپنے رب کی جنت کا گیت سن لو سودا آپ نے کرنا ہے چاہے یہ گھنگرو سن لو چاہے میرے رب کی جنت کی حور کا نغمہ سن لو یہ چار دن صبر ہے پھر ہمیشہ کی عزت بلندی سرفرازی ہے پھر میرا اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا داود ارقل ممبر اے داود آ جا تو ممبر پہ بیٹھ تو سنا داود علیہ السلام کی دنیا میں آواز ایسی تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلتے تھے پورے پہاڑ پہاڑوں پہ وجد تاری ہو جاتا تھا انسانوں کے انسان بے ہوش ہو کے گرتے تھے اور جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے تو اللہ کہے گا داود آ تیری آواز سے بھی ہے داؤد کی آواز جنت کا ساز یہ سر ساز آواز ایک ایسا سما باندھے گا کہ جنت والوں کو اپنا ہی ہوش نہیں رہے گا پھر اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے بہت اچھا ہے اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو کیس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اب تیری باری تو تشریف لا اب تو جنت والوں کے کانوں میں رس گھول دے اپنی آواز کا ادھر محمد الرسول اللہ کی آواز ہے ادھر ایک ناچنے والی کی آواز ہے تقابل کر کے فیصلہ آپ خود کرو مقابلہ کر کے فیصلہ آپ خود کرو ایک گانے والا میرے پاس ہے کہا جی کہاں لکھا ہے گانا حرام ہے میں کہا تو شریعت بھی چھڈ تے فتوی بھی چھڈ تو اپنے اندر جاتی پا تے میں دس تیرا دل کی آدھا ہے کہ جی میرا دل تو آدھا ہے حرام میں کہ مینو کیوں پوچھنا کہ ایویں تسلی واسطے کوئی راہ لب جائے کیویں حرام حلال ہو جائے تا کہ مینو دل نہیں ٹھکدا دل نہیں ٹھکدا اور میرے سامنے اتنا رہا کہ دعا کرو اللہ مجھے حرام چھڑا دے اللہ مجھے حرام چھڑا دے اور مجھے حلال دے دے تھوڑی دے دے میں بچوں کو حلال کھلا سکوں وہ جو جمشید آیا فیصلہ باد تو میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس میں اس کا بیان رکھوایا تو بہت بڑا مجمع تھا بچوں کا نوجوانوں کا تو ان کا دیکھو میرے عزیز میں گانے والا تھا میں نے توبہ کر دی تم سننے والے بھی توبہ کر لو تمہیں کس دیوانے نے کہا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑتا میں تو اس سے کمائی بھی کر رہا تھا شہرت بھی کما رہا تھا پیسہ بھی بنا رہا تھا میں نے کیوں چھوڑ دیا یہ روح کی غذا نہیں یہ روح کو سیاہ کرنے والی چیز ہے اے جب دلوں کی آنکھ نہیں دیکھتی تو پھر سب کچھ چڑا نظر آتا ہے ہائے ہائے میرا اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے یا اللہ تو چاسی آ گئی پھر اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو اس سے اچھا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے اچھا تمہارا رب ہے تمہیں خود سنائے گا پھر اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے اب یہ سب پردے میں بات ہو رہی تھی پردے میں بات ہو رہی تھی جب اللہ کہے گا میں خود سناؤں گا تو کہ پردے ہٹاؤ پردے اٹھیں گے اللہ سامنے آئے گا نظر اس کا دیدار کرے گی کان اس کی آواز سنیں گے اب ساز کی ضرورت نہیں اب اللہ اپنا کلام خود سنائے گا یہ دو تقابلی جائزے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں جو اختیار کرنا چاہے کر لو دیکھنے والا زندہ ہے نہ سویا ہے نہ غافل ہے میرے یہ موت ایک لازمی امر ہے سب نے مر جانا ہے ہم نے بھی مرنا ہے مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ باقی ہر چیز ضرورت کی ہے پوری ہو جائے شکر کرو نہ ہو جائے صبر کرو اور اپنے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا سیکھو سیکھو پڑھتے تو سب ہیں لیکن ماں باپ کا مر جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جو بند ہونے کے بعد اس جیسا پھر اور کوئی دروازہ ہے نہیں میرے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لینا خدمت کرے نہ چائے پوچھے نہ ایم ایک نظر ویکھ لوے بس تو شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ایک ہے ماں ہے یا باپ ہے تو جا کے ماں کو دیکھ لے باپ کو دیکھ لے تو شام تک جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اس کا برعکس میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے ساری دنیا کے غوث کتب ابدال اگر کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں صحابی کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ساری دنیا کے ولی ابدال شہید عالم پتن صوفیہ مشائق سب کٹھے ہو کر ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہے اور میرا نبی موجود ہے اور ایک خاتون کا پیغام آتا ہے کہ علقمہ صحابی ہیں ان کی جان نکل رہی ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہم ان کو کہتے ہیں پڑھ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا جا رہا او ہو صحابی کا کلمہ رک جائے ہیں کیڑی قیامت آ گئی آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے کا ماں ناراض ہے راضیہ کا ناراض ہے فوراً آپ اصلی جگہ پہ پہنچ گئے کہ اس کی ماں کو بلواؤ پیغام بھیجا القما کی اماں میں آؤں کہ تو آئے گی کہا جی میں آ جاتی ہوں وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ نے کہا تو القما سے کیا گلا رکھتی ہے ناراض ہے کہ جی ناراض ہوں کیا گلا ہے کہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلا نہیں بہت نیک بچہ ہے لیکن بدتمیز ہے جب مجھ سے بولتا ہے میرا دل کاٹ کے رکھ دیتا مجھ سے تیز زبان میں گفتگو کرتے بس اس سے میرا دل زخمی ہے اور مجھے کوئی شکایت نہیں صرف زبان کی تیزی نے زبان کی تیزی نے میں تو اپنے کنا نال سنے ماں پی بوک نہیں اینا کنا نال دھی ماں بوک نہیں تو دی ماں ایڈی ایڈی ہنج وہی اکھ چائے کہ زمین تو بھائی جاوے جس قوم میں مائیں ایسے زلیل ہوں اس قوم کو کون عزت دے سکتا ہے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی گلے بس زبان کا تیز ہے بولتا ہے میرا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے کہا اسے معاف کر دے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور اس الکما کو آگ لگا دو یا رسول اللہ آگ لگائیں گے میرے بیٹے کو ہاں کہ کیوں کہ مر رہا ہے تجھے خبر نہیں مر رہا ہے اگر تو نے معاف نہ کیا اور ویسے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا میں نے جلا دیا تو یہ آگ اسے اس آگ سے بچا لے گی کہنے لیں ایڈا جگر تو میرا بھی نہیں کہ پتر سڑدا ویکھاں میں معاف کیتا اس نے کہا میں میں نے معاف کیا اور ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور اس پر خاتمہ ہوا پھر آپ نے ان کا خود جنازہ پڑھایا جنازے میں شریک ہوئے پھر جنازے کے بعد وہ کہا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ صدقہ قبول یہ منفی پہلو بتایا مثبت بھی سنو موسی علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی تو موسی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ قصائی میرا ساتھی کتوں بن گیا وہ اس کو دیکھنے بازار چلے گئے ایک قصائی عام کسائیوں جیسا گوشت کاٹ رہا ہے بیچ رہا ہے جب اس کا گوشت جب اس کا وہ ختم ہو گیا سودا تو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا تھیلے میں ڈال کے کندھے پہ لٹکایا اور گھر کو چل دی یہ بھی ساتھ ہو لیے گھر پہنچے تو موسی علیہ السلام نے اجازت دی میں تیرے نال آ سکنا کہ جی آ جاؤ اس نے جا کے گوشت صاف کیا ہانڈی پہ چڑھا دیا آٹا گوندنے بیٹھ گیا پھر اس کو چھوڑ کے خمیر ہونے دیا پھر سالن تیار کیا پھر روٹی پکائی پھر تھالی میں سجایا اور ایک عورت یوں کر کے لیٹی ہوئی تھی اس کو جا کے ہلا کر اس کو الٹے ہاتھ کا کندھا دیا اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا کھلاتا رہا پھر اس نے یوں سر ہلایا تو اس نے منہ صاف کیا اور یوں لٹانے لگا تو وہ کچھ کہنے لگی تو موسی علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے بوڑھی ضعیف ہے میں صبح دکان پہ جانے سے پہلے اس کی خدمت کھانا پینا ہر شک ٹھیک کر کے جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں پہلے اپنی ماں کو دیکھتا ہوں اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو علیہ السلام نے فرمایا جب تم اس کو لٹا رہے تھے یہ کچھ کہہ رہی تھی یہ کیا کہہ رہی تھی تو وہ کہنے وہ کہنے لگا جی بس کی دسا ماں جو ہوئی جداں خدمت کرا یہ شروع ہو جاندی تینو رب جنت موسا دا ساتھی بنا میں کسائی کتنے موسا کتنے ہاں یہ وہ ماں ہیں جو لاہور میں بڑی بے عزت ہو رہی ہے پورے پاکستان میں ہو رہی ماں باپ کا بھی قصور ہے میرا پوتر او لیول کرے اے لیول بندہ بھی تو بناؤ او لیول اے لیول بھی پڑھا چھوڑو پر انسان بھی تو بناؤ انہوں ڈاکٹر تو بنا دیا انسان بھی تو بناؤ تاجر تو بنا دیا انسان بھی تو بنے انسان بنتا ہے غلامی رسول سے انسان بنتا ہے غلامی مصطفیٰ سے پیسے کمانے سے نہیں ڈگری لینے سے نہیں غلامی مصطفیٰ سے انسان انسان بنتا ہے تو یہ ماں ہے دو رخ اور تو میں اپنے نبی کی سنا تھا آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا عہد ہو ماں کے او عہد اچھا باپ تو تھا نہیں نا یعنی دیکھا نہیں تھا باپ کو اچھا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی نا ماں ہاں؟ چونکہ ماں کو دیکھا ہوا تھا چھ سال ساتھ گزرے ہیں چھ سال تو اس لیے ماں تو یاد ہے وہ تو نقش ہے پھر موت ایسی جگہ پر آئی آپ کی ماں کی کہ وہ ساری زندگی آپ وہ صدمہ بھول نہیں سکے ساری زندگی نہیں بھول سکے جب آپ مدینے سے نکلے حج کو بارہ ہزار کا قافلہ ساتھ ہے جو مکہ چلتے چلتے سوا لاکھ ہو گیا مدینے سے نکلے تو بارہ ہزار اور ہر منزل پہ بڑھتا گیا پہلا پہلی رات آپ نے ذوال حلیفہ میں کام کیا دوسری رات آپ نے ملل میں تیسری رات روحا میں چوتھی رات اتھایا میں پانچویں رات میں چھٹی رات آپ نے گزاری ابوا ابوا کہاں جہاں ماں کی قبر تھی وہاں خیمے لگوائے اور پھر تشریف لائے اور اپنی ماں کی قبر کے سرہانے یوں بیٹھے تو ایسے سر رکھا دیکھ رہا مینو اور گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہے کیا عمر تھی تریسٹھ سال چھ سال تریٹھ سال چھ کٹو اللہ اکبر ستاون سال گزر چکے ہیں صدمہ نہیں بھولا ہے یوں سر رکھا گھٹنوں پر گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہے اور وہاں قافلہ ٹھہرایا بھی اس لیے تھا کہ ماں کی قبر پہ ٹھہرنا چاہتا ہوں سن دو ہزار میں میں نے معمنا کی قبر کو تلاش کیا میں پہنچا وہاں اللہ کے فضل سے میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں لیکن ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں جہاں میں نے وہ منظر دیکھا کیا کالے پہاڑ وحشت سن دو ہزار آٹھ سال پہلے اور چودہ صدی پہلے وہاں کیسا ویرانہ ہوگا سن دو ہزار میں وہاں ویرانہ تھا ویرانہ اور ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کے اوپر قبر تھی میں اس قربان جاؤں شہن شاہ پہ اللہ چار دن چار دن سبق چار دن یہ سفر اللہ تعالی نہ کرنے دیتا تو موت مدینے میں آتی تو وہاں وہاں آپ کے آپ کے دادا کی ننحال تھی وہاں وہ سنبھالتی دادے دے نان کے چا لیں چار دن یہ سفر پہلے شروع ہوتا تو مکے چلی جاتی وہاں موت آتی داد کے سنبھال لیتے بیچ بیچ اب تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے سارے ظالموں نے نشانے مٹا دیے راہیں ہی مٹا دیں تو ہم بڑے مشکل سے پہنچے تھے ہائے ہائے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا ادھر پولیس ہوتی ہے روکتے ہیں تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی یا اللہ کیا کریں اتنا سفر کیا منزل نہ ملی تو ایک ٹرک آ کے رکا ہم پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے ہم نے اسے کہا یار آپ کو پتا ہے اللہ کے محبوب کی والدہ کی قبر کہاں ہے کہاں جی پتا ہے کہ ہمیں لے جاؤ گے کہاں نہیں لے نہیں جاؤں گا ادھر پولیس ہوتی ہے روکتی پھر کہنے لگا کون لوگ کہا جی ہم پاکستان سے ہیں تمہارا کیا نام ہے کہ جی, میرا نام سلمان ہے کہا تمہارا نام کا جی افضل تمہارا نام کا جی سعید میں دور کا اس کا کیا نام ہے میری طرف شرک اس کا اس کا نام تارک جمیل کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں انہوں نے کہا ہاں، وہی کہا اس کی کیسٹ تو بھی میرے ٹرک میں چل رہی کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں ہی جیسی میں تمہیں لے چلنا اس نے ٹرک وہاں بند کیا اور ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھا اور اندر ایسے کوئی راستہ نہیں وہ اپنی یادداشت پہ چل رہا تھا ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے کاش تم وہ منظر دیکھ سکتے کہ کہاں میرے رب نے اپنے حبیب کو چھ سال کا بچہ چھ سال چھ سال ایک ماں تے ایک نوکر بس تر بندے کا قافلہ ہے اور زندگی ہار گئی ماں کی عمر ستائیس سال اور آپ ایسے اس کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے خوف چھا گیا کہ ماں کو بلاتے ماں بولتی نہیں ہے تو آخری جب جب جب آپ نے زور سے بلایا پکارا تو ایسے جیسے بجتی شمع بھڑکتی ہے یوں دیکھا اور اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے کہا اچھا کلو حین میت سب نے مرنا ہے لگتا میری موت آ رہی ہے وہ کلو جدید بال ہر جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے کچھ پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں لگتا ہے زندگی ہار چکی ہے اور جانے کا وقت ہے پر یہ میرا بیٹا ایک دن آئے گا سارے عالم کو روشن کرے گا یہ آخری کلمات ہے اور ماں کے سینے پہ سر رکھا ہے ہیں کھلوتی کوئی نہیں ہے کس نے قبر کھو دی کون کھودنے آیا یہ گل آئی تے کسی کتاب ہے جو لدھی کوئی نہیں میں بھی بڑا سر مارے میں کوئی نہیں لدھی کوئی مسافر گزرے وہاں سے دس میل دور بستی ہے وہاں سے وہ کسی کو لے کر آئیں کی قصہ بنے اللہ ہی جانے چونکہ عورت وہاں قبر نہیں کھو سکتی پہاڑ پتھر توڑنا ہے کوئی بدو آئے انہوں نے قبر کھودی چلنے لگے تو آپ ہمارے نبی ماں کی قبر کو ایسے لپٹ گئے کہ میری ماں ادھر ہے میں اکیلا کیسے جاؤں ام ایمن نے ایسے پکڑا اور کھینچا جب ان کا ہاتھ کا ذرا گرفت نرم ہوئی تو ہاتھ چھڑایا پھر جا کے ماں کی قبر کو پکڑ لیا کہ میری ماں ادھر ہے میں کیسے جاؤں پھر اس نے کھینچا پھر انہیں ہاتھ چھڑایا تین دفعہ قبر پہ گرے ہیں پھر آگے دو راتیں اور سفر تھا بھی دو راتیں سفر اور تھا وہ دو راتیں کیسے گزری اس معصوم بچے پر رب جانے سے رب دا حبیب جانے پر ہوتا قیامت گئی اس کے بعد کوئی اللہ کو گلا نہیں کر دے سکتا نال کی کیتا وہ صدمہ ستاون سال کی عمر میں سرانے بیٹھ کے گھنٹوں روئے اور مدینے میں کہا ہائے میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جی حکم کرو کی حکم میں نماز پیچھے پوری کر لیس دسو توڑا کی فرم آئے ہائے کیا ظلم ہو گیا پیسے کے پجاری بن گئے ہیں پیسہ پیسہ پیسہ لانت ہے سوچ اور لانت ہے زندگی پر جس میں پیسہ ہی سب کچھ بن کے رہ گیا ساری عزتوں کے لیے میں یار پیسہ ساری شرافتوں کے لیے میں یار پیسہ کیا کر دیا ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں ہم کوئی اندیکھی منزلوں کے مسافر ہیں ہم کوئی بے نشان مسافروں کے راہی ہیں ہمارا تو اوپر اللہ ہے اور نیچے محمد اور رسول اللہ ہے اور بیچ میں قرآن جیسی کتاب ہے قرآن بڑا جگر ہے بھائی کلے آئی پرات جا ڈبے قرآن بھی چاہتے او سٹیا تو رسول بھی چاہتے او سٹیا رب نو بھی سامنے ہوتے کھلوتا ہے سبحان اللہ اے یا مرنے سے بچ کے دکھاؤ یا یہ راہیں بدلو یہ وہ راہیں نہیں ہیں جو الخصرخروئی تک پہنچا دیں جو عزتوں تک پہنچا دیں یہ ہلاکتوں کا راستہ ہے ایک منزل ہے میری متعین ہے کہ میرا اللہ میری منزل ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے یہ کوئی ٹولہ نہیں یہ کوئی تحریک نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی الگ عقیدہ نہیں ہے بھائیو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو موت حق ہے حق ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد آدمی اصلی فقیر بنتا ہے یہ دولت کیا چیز ہے آئی تو گئی علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسا اب جب تور پہ آیا کرنا تو ذرا دھیان سے آیا کر اب تجھے دعائیں دینے والی چلی گئی موسا جیسا نبی بھی ماں کی دعا کا موت ہے رانا اقبال تو شدہ چھوٹا جہا تاجر ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میں ایک پیغام دے رہا ہوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ باقی چیزوں سے سمجھوتا مت کرو جو چھوڑنی پڑے چھوڑ دو ہماری کوئی اللہ کی قسم ہماری کوئی مجبوری نہیں ہماری ایک مجبوری ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا رسول کو راضی کرنا ہے یہ میری مجبوری ہے اس کے بعد میری کوئی مجبوری کوئی نہیں اس کو راضی کرنا میری زندگی کی معراج ہے میری زندگی کا خلاصہ ہے تو کسی کے موت سے برت لینی چاہیے آج ہم کسی کے لیے جمع ہیں پتہ نہیں ساڑھے نصیب ہے بھی نہیں کوئی جمع ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا یہ بھی دے لکھے تو بھائیو ایسی زندگی نہ گزاریں کہ آگے جا کے مجرموں کی طرح پکڑے جائیں جکڑے جائیں اس طرح جائیں کہ میرا اللہ بھی راضی ہو اللہ کا رسول بھی راضی ہو اور ان کی رحمت ہمیں اپنی چھو میں لے چکی ہو اور اللہ اس کا رسول اپنی رضا کا پروانہ دے رہا ہو اس کے یہ زندگی بدلنی پڑے گی یہ طرزیں بدلنی پڑیں گی اور ہمیں اپنے اوپر چھاپ لگانی ہے اللہ کے رسول کی غلام ایناندی گھیودا نہیں ہے چھاپا ہے کہ نہیں خالص گھی کوئی ہو رہے چھاپا بنا تو کیس کرو ساڑی نقل کی تیس ہمارا بھی ایک چھاپا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سانچے میں ڈھلنا ان کی اداؤں میں ڈھلنا یہ ہمارا چھاپا ہے اس میں اپنے آپ کو چھاپ کے مرنا ہے اس سے پہلے اگر اس کے علاوہ کسی چھاپے میں مر گئے تو گھاٹے کا سودا ہے تو میرے بھائیو توبہ کرو میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو مائیں بڑی عظیم چیز ہوتی ہیں اٹھ جائیں تو بڑے دکھ ہوتے ہیں بڑے صدمے ہوتے ہیں اس کا کوئی مداوع ہے ہی کوئی نہیں اور ماں باپ کی دعائیں انسان کو عرشوں سے اوپر لے جاتی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں کی دعا لے لے جو باپ کی دعا لے لے لیکن میں اللہ پہ قربان جاؤں اس نے نافرمانوں کے لیے بھی راستہ رکھا ہائے ہائے یہ کیا عذاب ہے پتہ ہی نہیں میرے نبی سے پوچھا گا یار رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کو پتا ہے کا کوئی نشانی کا ماؤں کو ذلیل کیا جائے ہاں؟ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے سبحان اللہ یعنی جب شراب ہو جنا ہو چرس ہو افیم ہو ہیروئن ہو قتل ہو ڈاکہ ہو کہ نہیں نہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی اب کسی نے غفلت کی زندگی گزاری ماں باپ مر گئے یہ نافارمان تھا تو میرے اللہ نے اس کے لیے بھی راستہ رکھا توبہ کرے استغفار کرے ماں کے لیے باپ کے لیے نفل پڑے ذکر کرے تلاوت کرے ان کے لیے اللہ مالدار ہے تو ان کے لیے صدقہ کرے خیرات کرے تو آہستہ آہستہ آہستہ ایک دن ایسا تھا اللہ کہتا ہے نا فرمانوں کے رجسٹر سے نام کاٹ دو اور فرما برداروں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے اور باقی ماں باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے کیا کتنا کو کر لیں خوراسان یہ ہمارے افغانستان میں کچھ ہے اور کچھ ایران میں ہے مطلب بالکل ہمارے قریب ہے ایک آدمی نے ماں کو خوراسان سے کندھے پر اٹھایا اور سارا مکے تک پیدل لے کر گیا پیدل تے چاہ چاہتے سارا حج پیدل کرایا سارے حج تو لوتے آخر لگا حضور عبید اللہ بن عمیر رحمت اللہ بڑے محدث ہیں فقیر حضور میں ماں نو پیدل حج کرا خوراسان تو موٹے تے چایا میں ماں دا حق ادا کر ہے تو نو فرمایا ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہے دو سال تو پیتا ہے حالی دا گھٹ حق نہیں ادا ہویا تو کتھو آ گیا حق ادا کرنے والا تو میرے بھائیو یہ میرے نبی کی تعلیم ہے جس میں یہ رشتوں کی نعتوں انسانیت کا پتہ چل انسان کہتے کسی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا بڑے کاروبار کرنے والا یا چھوٹے گ... چھوٹی گاڑی پہ بیٹھا یا ریڑا کھوتا کھوتا گاڑی پہ بیٹھا ہوا یہ تو ساری ظاہری شکلیں ہیں انسان وہ ہے جو اللہ کے رسول کی غلامی میں ڈھل جائے تو سے بھائیو اپنی ذات کے لباس سے توبہ کرو اقبال کی ماں کے لیے دعا کرو اور اپنے وقت سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو یہ تبلیغ کی محنت اللہ رسول کی غلامی میں جانے کی محنت ہے یہ تمہارا یہ قریب ہے تمہارے یہاں سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اللہ کے واسطے جاؤ اللہ کے واسطے جاؤ چھ بر اعظم کے لوگ وہاں سے آ کے دین لے رہے ہیں نفع اٹھا رہے ہیں ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں اور دن اور رات جیسا فرق پڑ رہا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس کے لیے وقت دو اللہ زندگی میں انقلاب لائے اللہ کے رسول کی جنید جمشید سے ہم ملے ناچنے والا آدمی اسٹیج پہ ناچنے والا آدمی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ آدمی ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کا پیغام سنائے چھ سال اس کے پیچھے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے اللہ نے اس کو یوں اٹھایا کہ دو سال پہلے انگلینڈ میں میں گیا ہوا تھا بچوں کے ساتھ وہ گیا ہوا تھا جماعت کے ساتھ تو مجھ سے کہنے کا مولوی صاحب میں اس لندن میں ناچنے آتا تھا آج میں اللہ کا پیغام لے کر آیا اور جب اس نے گانا چھوڑا ہے تو ایک طرف یہ حال ہوا ہے کہ مجھے فون کر کے کہا کہ آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ ماں کی دوائی خرید لوں اتنے پیسے نہیں ہیں ماں کی دوائی خرید لوں اور ادھر پیپسی والے ساڑھے چار کروڑ روپیہ لے کے کھڑے تھے کہ ساڑھے چار کروڑ لے لو دس گانے گا کے دے دو جب ترجیحات بدلتی ہیں راستے بھی بجے کا نہیں نہیں ساڑھے چار نال ایک سے ہو رلا چھڑو نہیں یہ اب حرام پیسہ جنید کے گھر میں نہیں آ سکتا پھر اللہ نے حال حال میں بے شمار دے دیا تو بھائیو اب ہم سب توبہ کریں بھائی اقبال کی والدہ کے لیے دعا کریں ہم سب اپنی جو توبہ کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو جائے گا اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو اور اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں خود دیکھو جیسے وہ گلوکارہ نہیں کہا تھا اندر تاندہ حرام کی جاننا جانا ایک بہت بڑے دنیا کا پتہ نہیں کتنا کچھ چیزوں کا مالک کہنے کا مجھے پتہ ہے جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں ضمیر اندر میں آو پکارتا ہے غلط کر رہے ہو غلط کر رہے ہو پر ایک رو ہے بہتے چلے جا رہے ہیں بہتے چلے جا رہے ہیں تو میرے اللہ کا سسٹم ہے الحم فجو رہا و جب تم گناہ کرو گے تمہارے اندر سے آواز آئے گی جب تم غلط کرو گے تمہارے اندر سے آواز آئے گی غلط کر رہے ہو وقری گل کن کان بند جا کرتے اکھ بند جا کرتے اکھ سارے کیتی جانے میں کیتا تا کی ہو گیا اس کا تو جو حل کوئی نہیں لیکن آواز سنو گے آواز آئے گی غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو بھائی ہم توبہ تو کر لیں نا ٹھیک ہے نا توبہ کر دو نا سارے بھائی تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ یہ اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند ہوئے ہوئے میرا رب کہتا میرا بندہ اتنے گنا کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے ہاں جی کون اتنے کر سکتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے انسان جنات اور آسمانوں کے فرشتے بھی انسان بن کے نافرمان بن کر کیا مت گنا کرتے جائیں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں لیکن میرا اللہ کہتا ہے ایک ایک لاہور کا مرد ایک عورت ایک اتنے کرے گنا کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں اور سارا جہان کا تیری بخشش کو نہیں تو پکا دوست گی تو نہیں بخشیا جاؤنا تو ماریا گیا اور اللہ کہتا ہے صرف صرف صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں پرتا کے پوچھنا بھی کوئی نہیں دوبارہ تو نہ کر سیں اے بھی نہیں پوچھنا کچی کے پک کی ایک بات تیری زبان کا بول میں قبول کروں گا جا میں نے معاف کر دیا ولا ابالی کا مجھے کوئی پرواہ نہیں تو میرے بھائیوں مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اللہ اس کے رسول کو مقصد بنا کے زندگی گزارنی ہے یہ سیکھنا ہے تبلیغ کی محنت میں تو اس کے ارادے کرو آج تک جو اندر خلوت و جلمت میں نافرمانیاں ہیں وہ ہر آدمی کے ضمیر کے اوپر سب چھپا ہے اس کو دھو دھو کے ایک آنسو اللہ کی قسم نکال دو ایک آنسو نہیں نکلتا بڑی اوکھی اک ہے پانی وگدا ہی کوئی نہیں ہائے تک کوئی کر سکتا کوئی بندہ ہائے تک کر سکتا ہے ایک ہائے ستر نہیں ستر ہزار سال دے گنا این چھٹ کے رکھ دے دھوبی کپڑا نہ چھٹے چھٹ میں رکھ دے سارے کر لے میرا بندہ صاف کاپی لے جا آج سے نئے سرے سے عمل کر آج تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آ رہا ہے راب نو کڑی تھوڑ تو بھائی اللہ بڑی عظیم ذات ہے یہ نہ سمجھو کہ اس نے پکڑنا ہی پکڑنا وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ تم توبہ تو کرو تو توبہ کرو پکی ٹوٹ جائے پھر کر لو ٹوٹ جائے پھر کر لو اور اللہ کے راستے میں تبلیغ میں وقت ضرور دو اس سے آپ کو راہیں ملے گی نشان منزل ملے گا ٹھیک ہے نا بھائی سارے نیت کرتے ہو نا دعا کر اب دعا کر دو بھائی بھائی اقبال کی بات اللہ الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت وفر البن بنا ان کا اہل و اہل التقوى واهل اخفر اللہ اغفر لها و وتجاوز عنها وأبدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها وأهلا خيرا من أهلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد یا اللہ ہر بندے نے تیرے پاس پہنچنا ہے اور مر کے ہی پہنچنا ہے لیکن تیرے محبوب کا فرمان ہم تک آیا ہے جو بڑھاپے میں مرتا ہے تو اس پہ رحم کرتا ہے جو سفید بالوں کے ساتھ مرتا ہے تیرا خود فرمان مجھے عذاب دیتے ہوئے تو کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے ہمارے بھائی اقبال کی ماں تیرے پاس بڑھاپے میں پہنچی میرے مولا اور سفید بالوں کے ساتھ پہنچی میرے مولا اور بیماریوں میں پہنچی ہے میرے مولا تجھے تیرے اس بول کی اس قسم اور تجھے تیرے اس بول کا واسطہ جو تیرے حبیب کی زبانی ہم تک پہنچا ہے کہ تو بڑھاپے میں مرنے والے پر کرم کیا کرتا ہے تو ہمارے بھائی کی ماں پہ کرم کر دے اور اس کو یا اللہ جنت الفردوس مقام بنا دے اور اس کی قبر کو جنت کا یا اللہ جنت کا ٹھکانہ بنا دے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دے جنت کی ہوائیں کھول چلا دے اور یا اللہ اپنے نیک مندیوں کے ساتھ اپنے محبوب کی بیگمات کے ساتھ اپنے محبوب کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی ماں کا حشر فرما اور جتنوں کے بھی مائیں تیرے پاس پہنچ گئیں میرے مولا انہیں اپنے محبوب کی بیگمات کے ساتھ پہنچا دے اور جتنوں کے باپ یا اللہ ہمارے تیرے پاس پہنچ کے ان کا صحابہ کے ساتھ حشر فرما دے اور یا اللہ جتنے قبروں میں تکلیف میں ہیں ان کے ان کی تکلیفیں ہٹا دے اور ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے اور اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور مولا کریم ماؤں کا حق کو ادا کر سکتا ہے تیرے نبی نے خود فرمایا ہے ماں اور باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے یا اللہ کوئی کتنا ہی فرما بردار ہو وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن